حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پیشاب کیا پھر وضو کیا اور موضوع پر مسا کیا اور کہا میرے لیے مسا سے کیا چیز مانے ہے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ مسا کا حکم سورہ معدہ کے نزول سے پہلے کا ہے تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو اسلام ہی سورہ معدہ کے نزول کے بعد لایا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو چو